ہر منظر دوسرے منظر سے زیادہ دل خراش آگے جاتا ہوں پیلے کپڑوں سے بنا ہوا ایک مندر میری آنکھوں میں آج بھی گھوم رہا میرے اللہ اسے زمین سے مٹا دے پوچھتا ہوں وہاں جا کے بابری مسجد کی جگہ وہ مندر کھڑا بابری مسجد کی جگہ مندر کھڑا ایک ارب بائیس کروڑ مسلمانوں کی مسجد چھین لی گئی دنیا میں چند لاکھ یہودی ہیں کوئی ان کا کتا بھی نہیں چھین سکتا کوئی ان کا کتا بھی نہیں چھین سکتا ان کا فوجی یہودی ان کا پولیس والا یہودی ان کے حکمران یہودی ہمارے تو اپنے ہمیں ڈنڈے مارتے ہیں ہم پہ گولیاں چلتے اخبارات میں پاکستان کے اخبارات کے صحافی مجھ پہ تنز کرتے ہیں کہ ایک شخص بابری مسجد کا رونا روتا پھر رہا حالانکہ ختم ہو گئی وہ مسجد ظالموں وہ تمہاری نظر میں ختم ہو گئی میرے رب کا گھر جو میرے رب کی طرف منسوب تھا جو ہماری غیرت کا نشان تھا کمینے ہندو نے مٹا دیا میں رہوں گا نہیں تو کیا زندہ رہوں گا ہنسوں گا تمہیں اپنی ماں کے جنازے پہ رونا آتا ہے مجھے مسجد بابری مسجد اور مسجد افسا ماں سے بھی زیادہ پیاری ہے تمہارا گھر کوئی گرائے تو میں پوچھوں گا تم روتے ہو یا ہنستے ہو میری بابری مسجد گر گئی ہماری زندگیوں میں گر گئی ہماری بزدلی ہماری نفس پرستی کی اس سے بڑی سزا اور کیا مل سکتی تھی ہم زندہ ہیں مسجد کے ہم مر جاتے مسجد بچ جاتی تو اچھا تھا اللہ کے ہاں کچھ نام رہ جاتا اللہ کے ہاں کچھ بات رہ جاتی چھن گئی مندر بن گیا مسلمان کہاں ہے